فرماتے علماء دین مسئلے میں کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر تیرہ سال وہ بچی ہے بچی نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی نہ سن سکتی اس بچی کے لیے روزے کا کیا حکم ہے اس بچی کے لیے اگر بالی ہو جائے تو روزے کا حکم وہی ہے جو ایک گونگے کے بارے میں گونگے کو اشارے سے سمجھایا جائے اسلامی طریقے سمجھایا جائے یا اس کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی جائے تو بہت سارے ایسے گونگے ہیں کہ ان کو اگر آپ لکھا دیں تو لکھنے کے بعد وہ سمجھ لیتے ہیں پھر یہ کہ گونگوں کی اپنی ایک زبان ہے آپ نے شاید خبروں میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک آدمی سے خبریں بیان کرتا ہے اور دوسرا اشاروں سے آپ کو خبریں سمجھاتا کبھی آپ کا شام میں اگر گزر ہو صدر وغیرہ میں اسٹریٹ وغیرہ تو یہاں باجماعت گونگے بیٹھے ہوتے ہیں ایک ایک درجن دس دس آپس میں بہت گپ شپ لگاتے ہیں ہنستے کھیلتے بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کی بات سمجھ بھی لیتے ہیں تو کوئی طریقہ لکھنے کا کہ اس کو بتایا جائے کہ روزہ یہ ہے آدمی جب بالی ہو جائے تو دن بھر جو ہے وہ کھانا پینا نہیں کھا اس طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے اور وہ اگر لڑکی بالی ہے